حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر قبول اسلام کی بیعت کی پھر اس کو مدینہ منورہ میں تب گیا وہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے میری بیعت واپس فرما دیجئے آپ نے انکار کر دیا وہ دوبارہ آیا پھر کہنے لگا میری بیعت واپس فرما دیجئے آپ نے پھر انکار فرمایا آپ نے پھر انکار فرمایا آخر وہ آرابی بلا اجازت چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے میل کچیل کو نکالتا رہتا ہے اور خالص چیز کو باقی رکھتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو نوے